ابو صالح نے بیان کیا اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا وہ عرض کریں گے لبیک و سعدیہ کا یا ربی اللہ رب العزت فرمائے گا کیا تم نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا نوح علیہ السلام عرض کریں گے کہ میں نے پہنچا دیا تھا پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کیا انہوں نے میرا پیغام پہنچایا تھا وہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے یہاں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا نوح علیہ السلام سے کیا آپ کے حق میں کوئی گواہی بھی دے سکتا ہے وہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت میری گواہ ہے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان کے حق میں گواہی دے گی کہ انہوں نے پیغام پہنچایا تھا اور رسول یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے سچی گواہی دی ہے یہی مراد ہے اللہ کے اس ارشاد سے کہ اور اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں کے لیے گواہی دو اور رسول تمہارے لیے گواہی دیں آیت میں لفظ وسط کے معنی عادل منصف بہتر کے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو ستاسی